حضرت بن جزئن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے کے رسول میں آپ سے زمین چھوٹے یعنی جنگلی جانوروں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ سانڈے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے نہیں کھاتا اور اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا میں نے کہا جس چیز کو آپ حرام قرار نہیں دیتے میں اسے کھا لوں گا لیکن اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں کھاتے آپ نے فرمایا ایک قوم لاپتہ ہو گئی تھی اور مجھے ایسی ظاہری شکل و صورت نظر آئی جس سے مجھے شک ہوا کہ شاید بنی اسرائیل کی مسخ شدہ قوم یہی ہو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے نہیں کھاتا اور اسے حرام بھی قرار نہیں دیتا میں نے کہا جس چیز کو آپ حرام قرار نہیں دیتے میں اسے کھا لوں گا لیکن اے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں کھاتے آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو پنتالیس